حضرت سبئی بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں آرابی اور عیسائی تھا پھر میں مسلمان ہو گیا مجھے جہاد کا بہت شوق تھا لیکن مجھے پتا چلا کہ مجھ پر حج اور عمرہ فرض ہیں میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے پاس آیا جن کا نام ہو رحیم بن عبد اللہ تھا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا دونوں بیک وقت کر لو پھر قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کر دینا میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا جب ہم عزیب مقام پر پہنچے تو مجھے سلمان بن ربیہ اور حضرت زید بن سوحان ملے میں حج اور عمرے کی لبائی کہہ رہا تھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص تو اپنے اون سے زیادہ سمجھدار معلوم نہیں ہوتا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی اے امیر المومنین میں نے اسلام قبول کیا ہے مجھے جہاد کا بہت شوق ہے لیکن میں نے حج اور عمرہ اپنے آپ پر فرض پایا ہے میں حرائم بن عبداللہ کے پاس گیا میں نے کہا اے وہ حرائم میں نے اپنے آپ پر حج اور عمرہ دونوں کو فرض پایا ہے تو میں کیا کروں انہوں نے کہا دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لو پھر جو قربانی میسر ہو ذبح کر دینا میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا جب میں عزائی مقام پر پہنچا تو مجھے حضرت سلمان بن رابعہ اور زید بن سوحان ملے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ اپنے اون سے زیادہ سمجھدار نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق ملی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیس